welcome to visual programming last lecture میں ہم یوزر انٹرفیس پہ ایلیمنٹس کے layout which means their position and their size اس کی بات کر رہے تھے کہ ہمارا یوزر انٹرفیس اپیئر ہوتا ہے اس پہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو ہم کیسے آرگنائز کریں یعنی کوئی ایلیمنٹ کتنا بڑا ہو کتنا چھوٹا ہو ہم نے بات کی تھی کہ ٹریڈیشنل یوزر انٹرفیسز میں اکثر ہم بات کرتے تھے پکسلس میں یعنی ڈیوائس اسپیسیفک پکسلس میں کہ کسی چیز کی لینتھ اتنے پکسل ہے کسی کی ہائٹ اتنے پکسل ہے اس کی پوزیشن کیا ہے لیکن ہائی ریزولوشن اسکرینس پہ اور ڈفرینٹ ڈیوائسیز پہ like smart phones tablets computers جن کی اسکرین سائزز بہت ویری کرنے لگ گئے ہیں ان پہ آ کے وہ انٹرفیسز اگر ایک کے لیے آپٹیمائزڈ ہیں تو دوسرے پہ ان آپٹیمائزڈ ہو جاتے تھے تو ہمیں کوئی ایسی ٹیکنیک چاہیے جس کے تھرو ہم ڈیوائس اسپیسیفک ڈیزائن نہ کریں ہم ڈیوائس انڈیپینڈنٹ ڈیزائن کر سکیں تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی پہلے ہم چلڈرن پوائنٹ آف ویو سے یو آئی ایلیمنٹس میں جو ہم نے یو آئی ایلیمنٹس کا ٹری دیکھا تھا اس میں چلڈرن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور پیرنٹس کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ایونچولی ایک پیرنٹ نے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ چلڈرن نے کیا جگہ لینی ہے کسی پرٹیکولر بٹن اگر کسی پینل کا چائلڈ ہے تو پینل ایونچولی ڈیسائڈس کے بٹن کو کیا جگہ ملے اس اسپیس کے اندر بٹن اپنے آپ کو کیسے آرگنائز کرے گا یہ اس بٹن کے کنٹرول میں ہے تو فار ایگزامپل اس سے ریلیٹڈ ہم نے جو لاسٹ ٹائم پراپرٹیز بٹن کی یا کسی بھی چائلڈ ایلیمنٹ کی دیکھی تھیں وہ کیا تھیں یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈائگرام دیکھی تھی جس میں ہم نے یہ جو آؤٹر باؤنڈری ہے یہ کسی پیرنٹ نے اپنے چائلڈ ایلیمنٹ کو اسائن کی ہے اور اس باؤنڈری کے اندر ایلیمنٹ کہاں پہ پلیس ہوتا ہے یہ وہ اپنے ہی ہاریزینٹل الائنمنٹ اور ورٹیکل الائنمنٹ پیرامیٹر سے ڈیسائڈ کرتا ہے اس باؤنڈری کے اندر وہ اپنے آپ کو ایکسٹرا مارجن بھی دے سکتا ہے اور مارجن اور پیڈنگ میں ہم نے یہ فرق ڈسکس کیا تھا کہ پیڈنگ کنسیڈر ہوتی ہے کہ ایلیمنٹ باؤنڈری کے اندر ہے اور مارجن ایلیمنٹ باؤنڈری کے باہر ہے تو ایکسٹرا اسپیس جو ایلیمنٹ باؤنڈری کے اندر چھوڑی جائے وہ پیڈنگ ہے اور آؤٹر سائڈ پہ مارجن ہے اس کو ہم نے دیکھا تھا ایک ٹائپ کنورٹر جس کو چار انٹیجرس کامن انٹیجرس دے سکتے تھے جن کے تھرو ہم یہ مارجن یا پیڈنگ کے چاروں پیرامیٹر سیٹ کر سکیں اس کے بعد فلو ڈائریکشن تھی کہ اس کے اندر ٹیکسٹ یا ایلیمنٹس کس ڈائریکشن میں پلیس ہوں اور پھر ایک ہمارا لے آؤٹ ٹرانسفارم اور رینڈر ٹرانسفارم تھا جو سائز اور پوزیشن دونوں کو افیکٹ کر سکتا ہے یہاں پہ ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑی ٹرانسفارم کی بات شروع کی تھی اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں لے آؤٹ ٹرانسفارم اور رینڈر ٹرانسفارم ان دونوں میں کیا فرق ہے لے آؤٹ ٹرانسفارم آپ کا ٹرانسفارم کرنے کے بعد لے آؤٹ کرتا ہے یعنی آپ اگر کسی چیز کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ روٹیٹ ہو گئی اور اس کے بعد اس کی جو نئی ڈائمینشنس بنی مثلا آپ ایک ریکٹینگل کو اگر روٹیٹ کرتے ہیں تو اس کی نئی ڈائمینشنس اس کی بن جائیں گی تو وہ نئی ڈائمینشنس کے حساب سے لے آؤٹ ہوگا جبکہ اگر آپ رینڈر ٹرانسفارم کریں تو وہ لے آؤٹ پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد یعنی وہ لے آؤٹ ٹرانسفارم نہیں ہے اس لیے لے آؤٹ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا جب اسکرین پہ رینڈرنگ ہونے لگی ہے اس ٹائم پہ وہ اسے ٹرانسفارم کر دے گا وچ مینس کہ اگر آپ نے لے آؤٹ کرتے ہوئے کوئی ایسا لیٹ سے اسٹیک پینل یوز کیا جو ایک کے بعد ایک ایلیمنٹس ڈالتا ہے تو رینڈر ٹرانسفارم کے کیس میں اوور لیپنگ ہو سکتی ہے جو کہ ادروائز آپ نے کہا تھا ایک کے بعد ایک ایلیمنٹس آئیں فار ایگزامپل یہاں پہ یہ تین بٹنس میں سے مڈل بٹن روٹیٹ ہوا ہوا ہے اس مڈل بٹن کو اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ لیفٹ سائڈ پہ یہ بٹن روٹیٹ ہوا ہوا ہے اور جو تھرڈ بٹن ہے وہ باٹم پہ شفٹ ہو گیا ہے جبکہ رائٹ ایگزامپل میں آپ کا سیکنڈ بٹن ٹلٹ ہو گیا اپنی ہی لوکیشن پہ ٹلٹ ہو گیا اور بٹن تھری اپنی ہی جگہ پہ رہا ہے ایز ایف کے بٹن ٹو روٹیٹ نہ ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رینڈر ٹرانسفارم لے آؤٹ کے بعد ہوا ہے لے آؤٹ ٹرانسفارم پہلے ہوا ہے اس لیے بٹن ٹو اپنی ہی جگہ پہ روٹیٹ ہو گیا اور بٹن تھری نیچے شفٹ ہو گیا بٹن تھری کی نیچے شفٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسفارم کے بعد لے آؤٹ ہوا ہے یعنی لے آؤٹ لے آؤٹ سے کیا مراد ہے کہ پیرنٹ ڈیسائیڈ کر رہے کہ چلڈرن نے کیا کیا پوزیشن لینی ہے تو چائلڈ نے ٹرانسفارم ہونے کے بعد اپنی نئی ڈائمینشنس بتا دی اور پیرنٹ نے اس حساب سے بٹن تھری کو نیچے شفٹ کر دیا جبکہ دوسرے کیس میں بٹن ٹو اپنی ہی جگہ پہ روٹیٹ ہو گیا اور بٹن تھری کا لے آؤٹ بٹن تھری کی پوزیشن ڈیسائیڈ ہو چکی تھی وہ چینج نہیں ہوئی تو لے آؤٹ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد کوئی ٹرانسفارم ہو تو وہ رینڈر ٹرانسفارم ہے تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ٹرانسفارم لے آؤٹ سے پہلے ہو یا بعد میں ہو اب اگر ہم لے آؤٹ کے بعد ٹرانسفارم کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے اس ایگزامپل میں دیکھا تو اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لیفٹ سے روٹیٹ کر رہے ہیں تو کس اوریجن کے گرد روٹیٹ کر رہے ہیں یعنی اگر تو آپ لے آؤٹ ٹرانسفارم کر رہے ہیں تو آپ نے روٹیٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد وہ لے آؤٹ ہوا ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کس اوریجن کے گرد اسے روٹیٹ کر رہے ہیں یعنی آپ اسے اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس بٹن کو اگر ٹاپ لیفٹ سے پیوٹ کر کے روٹیٹ کریں اور پھر پلیس کریں یا باٹم رائٹ سے پیوٹ کر کے روٹیٹ کریں اور پھر پلیس کریں تو ایک ہی بات ہے لیکن اگر آپ رینڈر ٹرانسفارم کر رہے ہیں تو یہ ایک بات نہیں ہے کیسے ہم ڈفرینٹ اوریجنس کے ساتھ رینڈر ٹرانسفارم دیکھتے ہیں کہ سیم بٹن کس طرح سے روٹیٹ ہوتا ہے اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی بٹن کو پانچ ڈفرینٹ اوریجنس کے ساتھ روٹیٹ کیا ہے فرسٹ ایگزامپل میں اسے زیرو زیرو پاس کیا ہے وچ مینس ٹاپ لیفٹ اور سیکنڈ میں ہم نے اسے زیرو ون پاس کیا ہے which means bottom left and so on تو یہ اس کی روٹیشن ڈفرینٹ اوریجنس کے گرد ہوئی ہے جبکہ لاسٹ ایگزامپل میں اسے پوائنٹ فائیو پوائنٹ فائیو کیا ہے وچ مینس سینٹر کے گرد یہ روٹیٹ ہو گیا ہے تو یہ جو ہم نے ابھی ٹرانسفارمس دیکھی render transform around different origins یہ ہمارا ایک رینڈر ٹرانسفارم اوریجن کی پراپرٹی ہے ہر یو آئی ایلیمنٹ میں تو یہ تین ڈفرینٹ پراپرٹیز ہم نے ڈسکس کی ہیں layout transform render transform جو اٹ سیلف پراپرٹیز ہیں اور ایک تیسری پراپرٹی رینڈر ٹرانسفارم اوریجن جس کے تھرو ہم یہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ رینڈر ٹرانسفارم کس اوریجن کے اراؤنڈ ہونا ہے جو کہ ابھی تک ہم نے روٹیشن کے ساتھ اس کی ایگزامپل دیکھی ہے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ایکچوئل زیمل میں کہ کس طریقے سے ہم ایک بٹن کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک بٹن بنایا ہے اور اسے رینڈر ٹرانسفارم اوریجن اس کا پوائنٹ فائیو پوائنٹ فائیو دیا ہے یہ پوائنٹ فائیو پوائنٹ فائیو ہم نے کیسے دے دیا یہ اس لیے دے دیا کہ ایک پوائنٹ کنورٹر ایگزسٹ کرتا ہے جو دو کاما سیپریٹڈ انٹیجر سے ایک اوریجن کا آبجیکٹ بنا لیتا ہے جو کہ رینڈر ٹرانسفارم اوریجن کو چاہیے اس کے بعد ہم نے بٹن ڈاٹ رینڈر ٹرانسفارم کی پراپرٹی سیٹ کرنی ہے لیکن وہ پراپرٹی ہم نے ایک اور آبجیکٹ سے سیٹ کرنی ہے جس کے لیے کوئی سارٹ آف ڈائریکٹ کنورٹر نہیں ایگزٹ کرتا اس لیے ہم نے اسے پراپرٹی ایلیمنٹ کے سینٹیکس سے سیٹ کیا ہے یعنی بٹن ڈاٹ رینڈر ٹرانسفارم اور کون سی ٹرانسفارم کرنی ہے یہاں پہ ہم روٹیٹ ٹرانسفارم کر رہے ہیں اور اسے اینگل دے رہے ہیں 45 کا اور اس کے بعد ہم نے روٹیٹڈ 45 فائیو ڈگری لکھ دیا یہ وداؤٹ اینی اسپیسیفکیشن اس کا مطلب ہے یہ بٹن کی کانٹینٹ پراپرٹی سیٹ ہوگی جو کہ بٹن کا ٹائٹل ہوگا تو اس طریقے سے ہم ٹرانسفارمس کا اوریجن دے سکتے ہیں اور ٹرانسفارم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں رینڈر ٹرانسفارم یا لے آؤٹ ٹرانسفارم ہمارے پاس بلٹ ان ٹرانسفارمس جو ڈبلو پی ایف میں ایگزٹ کرتے ہیں وہ ایک روٹیشن ہے روٹیٹ ٹرانسفارم ایک اسکیلنگ ہے کہ کسی چیز کو اسکیل کر دیں اسکیل ٹرانسفارم اسکیو ہے جس میں ہم اسکیو کر دیتے ہیں چیز کو اسکیو ٹرانسفارم ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم جو پوری کی پوری چیز کو موو کر دیتا ہے اور میٹرکس ٹرانسفارم جسے ہم دیکھیں گے کہ وہ جینرک ہے اور ہمیں کوئی بھی ٹرانسفارم کوئی بھی ٹو ڈی ٹرانسفارم کرنے دیتا ہے تو یہ جو ٹرانسفارمس ہیں اس میں ایک کنسیپٹ ہے لیٹ سے ہم روٹیٹ ٹرانسفارم سے شروع کرتے ہیں روٹیٹ ٹرانسفارم سب سے ابھی ہم نے جس کی ایگزامپل دیکھی ہے آپ اسے دیکھ چکے ہیں کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں اس کے اندر ایک اینگل ہے ایک اینگل کی پراپرٹی ہے کہ وہ کتنا روٹیٹ ہو اور اس کے علاوہ اس میں ایک سینٹر ایکس اور سینٹر وائی کی پراپرٹی ہے جس کے اراؤنڈ وہ روٹیٹ کرتا ہے اب یہاں پہ ایک فورن کوشچن آتا ہے کہ ابھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ ایک render transform origin U I element پہ ایگزٹ کرتا ہے جو یہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ اس کے اراؤنڈ جو بھی رینڈر ٹرانسفارم ہونا ہے وہ اس کے اراؤنڈ ہو اور ہم نے ساتھ ہی ایک روٹیشن ٹرانسفارم کے اندر اس کی اپنی پراپرٹی ڈسکس کی ہے سینٹر ایکس اور سینٹر وائی تو اگر ہم صرف ایک ٹرانسفارم اپلائی کر رہے ہیں لیٹ سے صرف روٹیٹ ٹرانسفارم اپلائی کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا ریڈنڈنٹ ہے یعنی سینٹر ایکس سینٹر وائی بھی وہی کام کر رہا ہے جو رینڈر ٹرانسفارم اوریجن کر رہا ہے تھوڑا سا فرق یہ کہ render transform origin zero to one یعنی زیرو اس کا ٹاپ ہے ون باٹم ہے زیرو لیفٹ ہے ون رائٹ ہے جبکہ سینٹر ایکس سینٹر وائی جو بھی آپ کے ڈیوائس ڈیوائس انڈیپینڈنٹ یونٹس یا انچیز کسی بھی طرح سے آپ اس کا لینتھ یونٹ میں بتا سکتے ہیں کہ سینٹر کیا ہو سینٹر ایکس کیا ہو سینٹر وائی کیا ہو لیکن یہ تو اسپیسیفائی کرنے کا ڈفرینس ہے ادر وائز یہ سارٹ آف ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب ہم ملٹیپل ٹرانسفارمس اپلائی کر رہے ہوں مثلا ایک ہی ایلیمنٹ کو پہلے ہم نے کسی ایکسس کسی پوائنٹ کے راؤنڈ روٹیٹ کرنا ہے پھر کسی پوائنٹ کے راؤنڈ اسکیل کرنا ہے پھر کسی پوائنٹ کے راؤنڈ اسکیو کرنا ہے اور پھر اس سارے کو اسکرین پہ کسی طرح سے رینڈر کرنا ہے تو پھر ہم رینڈر ٹرانسفارم اوریجن کے بجائے یہ centre X centre Y use کر سکتے ہیں لیکن سب سے کی پراپرٹی روٹیٹ ٹرانسفارم میں اینگل کی ہے اسی طرح سے جس طرح سے رینڈر ٹرانسفارم اوریجن یہ یوز لیس ہو جاتا ہے جب ہم خالی لے آؤٹ ٹرانسفارم کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم خالی روٹیٹ ٹرانسفارم کر رہے ہیں اور سینٹر سینٹر وائز اسپیسیفائی کرتے ہیں تو وہ یوز لیس ہے کے ہم ساتھ کوئی کمبائن کر رہے ہوں کیوں یوز لیس ہے کیونکہ ہم کسی بھی پوائنٹ کے اراؤنڈ روٹیٹ کر لیں جو فائنل ایلیمنٹ کی شیپ روٹیٹڈ شیپ بنے گی وہ سیم ہوگی جو اس کی ڈائمینشنس بنے گی وہ سیم ہوگی اور اگر لے آؤٹ اس کے بعد ہونا ہے تو وہ پورا کا پورا ایلیمنٹ اسکرین پہ اس جگہ آ جائے گا جس کا مطلب یہ کہ ہم جو مرضی اس کا سینٹر ایک سینٹر وائی دے دیں وہ اسکرین پہ ویسے ہی اپیئر ہوگا لیکن اگر رینڈر ٹرانسفارم کر رہے ہوں تو اس کا مطلب وہ باقی ایلیمنٹس چونکہ اپنے ساری اپنی لوکیشنز ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اور اس کے بعد اس نے روٹیٹ کرنا ہے تو ریلیٹیو ٹو ادر ایلیمنٹس اس کی rotation based on centre different ہوگی ٹرانسفارم ابھی ہم نے روٹیشن کی ایگزامپل لی کہ روٹیٹ ٹرانسفارم ہم ایک ایلیمنٹ بٹن کو روٹیٹ کر رہے ہیں ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ ہم بٹن کے اندر جو ٹیکسٹ ہے اسے روٹیٹ کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں لیکن بٹن کے اندر جب ہم ٹیکسٹ کو روٹیٹ کریں گے تو ہم جو ٹیکسٹ آٹومیٹیکلی ہم ایک اسٹرنگ پراپرٹی میں دے رہے تھے وہ ہم اسٹرنگ نہیں دیں گے اس کے بجائے ہم بٹن کو ایک ٹیکسٹ بلاک میں دیں گے جو ایک ڈفرینٹ یو آئی ایلیمنٹ ہوگا اور اس پہ ہم روٹیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے بٹن اور اس کے اندر ایک ایکسپلسٹ ٹیکسٹ بلاک کا آبجیکٹ دیا ہے اور ٹیکسٹ بلاک کے آبجیکٹ کے اندر اس کا رینڈر ٹرانسفارم اوریجن ہم نے پوائنٹ فائیو پوائنٹ فائیو دے دیا اور اس کے بعد text block dot render transform یعنی ہم اس ٹیکسٹ بلاک پہ رینڈر ٹرانسفارم اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہم بٹن پہ نہیں اپلائی کرنا چاہتے اور ہم نے ساتھ اس کا اینگل دے دیا فورٹی فائیو کا رینڈر ٹرانسفارم ختم کیا اس پہ آؤٹ پٹ دے دیا 45 فائیو ڈگری اس کی اگر ہم آؤٹ پٹ دیکھیں اور ایکچولی آؤٹ پٹ میں ہم نے ملٹیپل زیرو اور 90 ڈگریز بھی ایڈ کر لی ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایلیمنٹ اگر ہم خالی لے آؤٹ ٹرانسفارم کرتے ہیں تو اپنی ہی لوکیشن پہ شفٹ ہو جاتا ہے اگر ہم رینڈر ٹرانسفارم کرتے ہیں تو جو ہم اوریجن دیتے ہیں اس کے اراؤنڈ وہ شفٹ ہوتا ہے تو یہ ہے روٹیٹ ٹرانسفارم ہم کسی بھی چیز پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے ہم نے اسے انر ٹیکسٹ پہ اپلائی کر کے دیکھا ہے W P F highly high composition integration ہمیں انیبل کرتی ہے تو اگر ایک بٹن ہے بٹن کے اندر ہم کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا امیج ڈال سکتے ہیں ٹیکسٹ ڈال سکتے ہیں اسی طرح اس کیس میں ہم نے اندر ایک ٹیکسٹ بلاک ڈال دیا اور اس پہ روٹیشن اپلائی کر دی دوسرا جو بلٹ ان ٹرانسفارم ہے ہمارے پاس وہ اسکیلنگ کا ہے اسکیل ٹرانسفارم اور اسکیل ٹرانسفارم کے اندر ہمارے پاس ایک اسکیل ایکس ہے اسکیل وائی ہے سینٹر ایکس ہے اور سینٹر وائی ہے اگر میں اسکیل کسی چیز کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں تو میں اسکیل ایکس میں ٹو دے دوں گا تو وہ اس ڈائریکشن میں ڈبل ہو جائے گی یا پوائنٹ فائیو دوں گا تو وہ ہاف ہو جائے گی اسی طریقے سے وائی ڈائمینشن میں میں اگر ٹو دوں گا تو وہ وائی ڈائمینشن میں ڈبل ہو جائے گی اس کی ہائٹ ڈبل ہو جائے گی ہر چیز اس میں اسٹریچ ہو جائے گی لیکن اس میں نیکسٹ کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر میرے سارے ایلیمنٹس ٹیکٹ ہیں اور میں رینڈر ٹرانسفارم کر رہا ہوں اور میرا ایک ایلیمنٹ کو میں اسٹریچ کر کے ٹوائس دا سائز کر رہا ہوں تو وہ باقی ایلیمنٹس کے ریلیٹو رائٹ سائڈ پہ نکلے گا یا لیفٹ سائڈ پہ نکلے گا یا تھوڑا سا رائٹ اور تھوڑا سا لیفٹ پہ ہو جائے گا یہ ڈپینڈ کرتا ہے سینٹر ایکس اور سینٹر وائی پہ اگر میں سینٹر ایکس اور سینٹر وائی بالکل سینٹر میں دے دوں تو وہ دونوں سائڈ سے برابر ایکسٹینڈ ہوگا یعنی کس پوائنٹ کے اراؤنڈ چیزوں کو اسٹریچ کر دینا ہے جو میں پوائنٹ دوں گا وہاں سے شروع ہو کے ساری چیزیں اسٹریچ ہو جائیں گی میں ٹاپ لیفٹ دے دوں وہ اپنی جگہ پہ رہے گا اور باقی سب شفٹ ہو جائے گا اسکیل ہو جائے گا اسٹریچ ہو جائے گا اس کے اندر جو کنٹینڈ ایلیمنٹس ہیں وہ کیسے اسٹریچ ہوتے ہیں یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور بیسیکلی ان کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی چیزیں کنٹینڈ ہیں ساری اسٹریچ ہو جائیں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس میں ہم نے اس ایگزامپل میں ایک اسٹیک پینل بنایا ہے اور اس کے اندر ہم نے چار بٹنس بنائے ہیں جن کے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کلرس رکھے ہیں اور جو سیکنڈ بٹن ہے اس پہ ہم نے رینڈر ٹرانسفارم اپلائی کیے اسکیل ٹرانسفارم اور اسکیل ایکس ٹو کیا ہے تو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکس بٹن ہے وہ ٹوائس دا سائز ہے اور وہ رائٹ سائڈ پہ ایکسٹینڈیڈ ہے اس کے بعد ہم نے نیکسٹ بٹن کو یلو بٹن کو اسکیل دونوں ڈائریکشن میں ٹو ٹو دیا ہے وچ مینس کہ وہ وائی ڈائریکشن میں بھی ڈبل ہو گیا ہے اور ایکس ڈائریکشن میں بھی ڈبل ہو گیا ہے اور جو فورتھ گرین بٹن ہے اسے ہم نے صرف وائی ڈائریکشن میں scale Y Y is equal to two تو وہ ڈائریکشن میں ڈبل ہو گیا ہے یہ تو ہے کہ اگر ہم وداؤٹ سینٹر ایکس اور سینٹر وائی کو رینڈر ٹرانسفارم اپلائی کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ نوٹ کریں کہ یہ رینڈر ٹرانسفارم ہے دیٹس وائی جو لاسٹ ٹو بٹنس ہیں وہ اوور لیپ کر رہے ہیں اگر یہ لے آؤٹ ٹرانسفارم ہوتی تو لاسٹ بٹن باٹم پہ شفٹ ہو جاتا اسی طرح سے اگر ہم سینٹر سینٹر وائز اسپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں تو یوزفل تبھی ہے جب ہم رینڈر ٹرانسفارم کر رہے ہوں تو اس ایگزامپل میں اب ہم نے اس کا جو سینٹر ہے وہ شفٹ کیا ہے پہلی ایگزامپل تو ریڈ نو اسکیلنگ ہے اس کے بعد ہم نے سینٹر دیا ہے سیونٹی کوما زیرو تو اب اس کی جو اسکیلنگ ہے اب آپ دیکھیں کہ جو سیکنڈ بٹن ہے وہ اس کا ٹاپ لیفٹ یعنی اس کی لیفٹ سائڈ ٹاپ بٹن سے الائن نہیں رہی اب وہ شفٹ ہو گئی ہے اور وہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ کے اراؤنڈ اسٹریچ ہوا ہے گرین بٹن کو ہم نے دیا ہے but green button X direction میں تو اسٹریچ ہو ہی نہیں رہا تھا اس لیے گرین بٹن کی لیفٹ ڈائریکشن لیفٹ پوائنٹ وہیں رہا ہے تھرڈ کیس میں ہم نے اسے مائنس ٹین مائنس سکسٹی دیا اور یہ اکارڈنگلی اوپر کی طرف اس وجہ سے اب گرین بٹن تھوڑا سا اس کے اوپر آ رہا ہے یہ اوپر کی طرف اسٹریچ ہو گیا ہے تو اگر ہم کسی ایلیمنٹ کو اسٹریچ اور اسکیل ٹرانسفارم دونوں کریں ہم نے ایک اسٹریچ پراپرٹی بھی پڑھی تھی جو ہم چائلڈ ایلیمنٹس پہ اپلائی کرتے ہیں اگر ہم کسی ایلیمنٹ کو اسٹریچ بھی کر رہے ہوں اسٹریچ کب پریکٹیکل ہوتا ہے جب پیرنٹ اسے زیادہ اسپیس دے یعنی اگر پیرنٹ ہنڈریڈ پکسلس دے رہے اور وہ child element itself hundred pixels کا ہے تو اسٹریچنگ کا کوئی مطلب نہیں لیکن ٹرانسفارمس اسکیلنگ پھر بھی ہو سکتی ہے وہ پیرنٹ کو بتا دے گا یہ میرا نیا سائز بڑھ گیا ہے لیکن اگر پیرنٹ آلریڈی اسے بڑا سائز دے رہے اور ہم نے اسٹریچ پراپرٹی سیٹ کی ہوئی ہے تو اسٹریچ پراپرٹی صرف تب افیکٹو ہوگی جب وہ اسکیلنگ سے زیادہ اسٹریچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے مثلاً ہم اسکیل کر کے ٹو ایکس کر کے اس کا سائز ٹو ہنڈریڈ پکسل کر لیں لیکن پیرنٹ نے تھری ہنڈریڈ پکسل دیے ہوئے ہیں تو اسٹریچ پراپرٹی افیکٹو ہوگی جب چیزیں اسکیل ہوتی ہیں تو پیڈنگ ساتھ اسکیل ہوتی ہے مارجن نہیں ہوتا یہ ایک چھوٹی سی ڈیٹیل ہے لیکن اس کی اس سے کنسیپچولی امپورٹنٹ ہے بیکاز پیڈنگ ایلیمنٹ کا پارٹ ہے مارجن اس ایلیمنٹ سے باہر ہے تو جو چیز ایلیمنٹ کا پارٹ ہے وہ اسکیل ہوگی جو ایلیمنٹ سے باہر ہے وہ اسکیل نہیں ہوگی نیکسٹ ہے ہماری اسکیو ٹرانسفارم اسکیو کا مطلب یہ کہ آپ کی جو کوئی ایلیمنٹ ہے اس کی ٹاپ سائڈ ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور باٹم سائڈ دوسری ڈائریکشن میں شفٹ ہو رہی ہے تو آپ کا جو سائڈز ہیں وہ ٹلٹ ہو کے اس طرح سے ہو جائیں گی تو یہ اسکیوئنگ ہے اسکیو ٹرانسفارم ہم کیسے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں ایک اس کا اینگل ایکس دیتے ہیں کہ ہاریزونٹل اسکیو کتنا ہو اور ایک اینگل وائی دیتے ہیں کہ ورٹیکل اسکیو کتنا ہو اور اس کے بعد وہی سینٹر ایکس اور سینٹر وائی جو اگین میننگ فل ہیں صرف رینڈر ٹرانسفارم میں لے آؤٹ ٹرانسفارم میں جو بھی اسکیو کر کے شیپ بنے گی وہ شیپ اسکرین پہ اپروپریٹ جگہ آکوپائی کر لے گی اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ایز اے رینڈر ٹرانسفارم ہم اسے کچھ بٹنس پہ اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ یہ فرسٹ ایگزامپل میں ہم نے اینگل ایکس ٹوینٹی دیا ہوا ہے اور اینگل وائی زیرو دیا ہے تو اس لیے یہ اگر ہم اسے اس کو وائی ڈائریکشن میں دیکھیں تو وائی ڈائریکشن میں یعنی یہ اسٹریٹ لائن ہی ہے جب کہ ایکس اینگل ہم نے ٹوینٹی دیا ہے تو یہ ایکس ڈائریکشن میں ہوئی ہوئی ہے یا ہم اسے اگر اینگل ایکس زیرو دیں اور اینگل وائی ٹوینٹی دیں تو ہم نے دیکھا یہ لیفٹ سے گرین بٹن میں یہ اپورڈ اپورڈ سلانٹنگ ہے and so on different examples میں ہم نے سے 20 اور مائنس ٹوینٹی دے کے دیکھا ہے تو یہ اسکیو ٹرانسفارم نیکسٹ ہماری ٹرانسفارم ہے ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم کا مطلب اس کی صرف بہت سمپل ہے صرف دو پراپرٹیز ہیں ایکس اور وائی کہ اس ایلیمنٹ کو ایکس اور وائی ڈائریکشن میں تھوڑا سا شفٹ کر دو جتنا بھی ہم اسپیسیفائی کریں ایز اے لیئر ٹرانسفارم اگر ہم ٹرانسلیشن کو اپلائی کریں گے تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا کیوں نہیں افیکٹ ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے ہم اسے ایکس اور وائی ڈائریکشن میں موو کر دیں گے اس کی ایک نئی جگہ ڈیسائیڈ ہوگی اگر وہی جگہ پیرنٹ اس نئے ایلیمنٹ کو پلیس کرے گا تو اسی طرح سے پلیس کرے گا جیسے اس نے اوریجنل ایلیمنٹ کو پلیس کرنا تھا لیکن ایز اے رینڈر ٹرانسفارم یہ ایلیمنٹس کی لوکیشن ڈیسائڈ ہونے کے بعد وہ سلائٹلی شفٹ ہو سکتا ہے سلائٹلی میں کیوں کہہ رہا ہوں سلائٹلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک کامن سینریو یہ ہے کہ ہم یوزر انٹرفیس پہ یوزر نے کوئی ایکشن کیا ہے اس کے اگینسٹ ہم کسی ایلیمنٹ کو اس کی جگہ سے شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیٹ سے اسے تھوڑا سا رائٹ پہ موو کرنا چاہ رہے ہیں مے بی وہ چیزیں سلیکٹ کر رہے ہیں اور جو چیز سلیکٹ ہو رہی ہے وہ رائٹ پہ موو ہو رہی ہے کوئی اس قسم کا ہم آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اسے رینڈر ٹرانسفارم سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم اور لاسٹ جو ہمارا ٹرانسفارم ہے وہ ہے میٹرکس ٹرانسفارم اور میٹرکس ٹرانسفارم ایک بڑا جینرک طریقہ ہے جس میں ایکچولی سارے ٹرانسفارمس ریپرزینٹ ہو سکتے ہیں یعنی ایک تھری بائی تھری میٹرس ہے اور اس کے اندر تین ایلیمنٹ سائڈ کے فکسڈ ہیں اور اگر آپ کو تھوڑا سا گرافکس کا اور اس کا آئیڈیا ہو تو ایک اس اسٹینڈرڈ ٹرانسفارمیشن ہے ٹو ڈی کی اور اس کے اندر ہم روٹیشن بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم ٹرانسلیشن کیو اسکیلنگ سب کچھ کر سکتے ہیں ایون اگر ہم ملٹیپل ٹرانسفارمس اپلائی کرنا چاہیں یعنی scaling plus skewing plus rotation تو ان سب کو کمبائن کر کے ہم ایک میٹرکس ٹرانسفارم بنا سکتے ہیں میٹرکس ٹرانسفارم میں ہم میٹرکس کسے کہتے ہیں یہ ہماری میٹرکس ہے جس میں zero zero one right side پہ اور offset X offset Y اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس M one one one two two one two two یہ چار میٹرکس کے ایلیمنٹس ہیں اور یہ جو چھ پیرامیٹرس ہیں چھ جو نمبرس ہیں ان کے تھرو ہم کوئی بھی ٹرانسفارم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یہ ایک میٹرکس ٹائپ کی یہ چھ کی چھ پراپرٹیز ایکسیسیبل ہیں یا میٹرکس ٹائپ کے جو کنسٹرکٹر ہے اس کنسٹرکٹر کو ہم یہ چھ آرگومنٹس پاس کر کے میٹرکس بنا سکتے ہیں اور انٹرسٹنگلی یہ اونلی ٹرانسفارم ہے جس کے لیے ایک کنورٹر بھی ایگزسٹ کرتا ہے ٹائپ کنورٹر اور ٹائپ کنورٹر کا آپ کو فائدہ پتہ ہے کہ آپ زیمل کے اندر اسٹرنگ میں سکس انٹیجرس کامن سیپریٹڈ لکھ کے اور اس سے آپ کا میٹرکس ٹرانسفارم بن سکتی ہے تو یہ صرف میٹرکس ٹرانسفارم کا ایک ٹائپ کنورٹر ایگزٹ کرتا ہے کوئی اور ٹرانسفارم آپ نے دینی ہو تو جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس سے آپ کو اسے انووک کرنا ہوگا اس کی ایگزامپل میں یہ کیسے اس کو ٹائپ کنورٹر یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے بٹن پہ رینڈر ٹرانسفارم اپلائی کی ہے جسے ہم نے one zero zero one ten twenty pass کر دیا اب اس اس سے کورسپونڈنگ میٹرکس آبجیکٹ بنے گا جس کو یوز کر کے یہ ایک میٹرکس ٹرانسفارم اپلائی ہوگی تو یہ رینڈر ٹرانسفارم یا لے آؤٹ ٹرانسفارم کو اگر ہم نے میٹرکس ٹرانسفارم یوز کرنی ہو تو یہ ڈائریکٹلی یوزنگ ٹائپ کنورٹر ہم اسے اپلائی کر سکتے ہیں تو میٹرکس ٹرانسفارم ایکچولی ہمیں ایک طریقہ دیتی ہے جس کے تھرو ہم ملٹیپل ٹرانسفارمس اپلائی کرنی ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑی سی کیلکولیشن ریکوائر ہوتی ہے کہ آپ نے یہ میٹرکس کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ کو ایک اسکیلنگ کرنی ہے پلس آپ کو روٹیشن کرنی ہے تو کیا میٹرکس بنتا ہے آف کورس ہم یہ نہیں چاہیں گے ہر بار ہمیں تھوڑی سی چینج کرنی ہے لیٹ سے ہمیں اینگل ٹین ڈگریز چینج کرنا ہے تو دوبارہ ساری کیلکولیشن کر کے میٹرکس نکالیں تو ہمیں یہاں پہ ڈبلو پی ایف یہ سپورٹ بھی دیتی ہے کہ ہم ٹرانسفارمس کو گروپ کر دیں یعنی ملٹیپل ٹرانسفارمس ایک ہی ایلیمنٹ پہ اپلائی کر دیں ملٹیپل ٹرانسفارمس جب ہم اپلائی کریں گے تو انٹرنلی وہ اس کا میٹرکس کیلکولیٹ کر کے ایک ہی بار اپلائی کر رہا ہوگا تو اس میں پرفارمنس پینلٹی نہیں ہوگی یعنی یہ نہ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خود بیٹھ کے میٹرکس کیلکولیٹ کریں تو وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوگا ایسی بات نہیں ہے وہ بھی میٹرکس کیلکولیٹ ہمیں آٹومیٹیکلی کر کے ایک سنگل ٹرانسفارم ہی اپلائی کرے گا تو ملٹیپل ٹرانسفارمس کو کیسے کمبائن کر سکتے ہیں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے بٹن پہ ایک رینڈر ٹرانسفارم اپلائی کیے کیسے اسی طرح button dot render transform property element سے سیٹ کیے کس چیز پہ سیٹ کیا ٹرانسفارم گروپ پہ ٹرانسفارم گروپ ایک ٹرانسفارم سے ڈیرائیو ہی کلاس ہے اور اس کو جو اس کے اندر ایک لسٹ آف ٹرانسفارمس ہے اس لسٹ میں جو چیزیں ہم ایڈ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں سے میٹرکس بنا کے اسے as a matrix transform apply کر دیتے ہیں تو ٹرانسفارم گروپ کے اندر ہم نے روٹیٹ ٹرانسفارم اسکیل ٹرانسفارم اور اسکیو ٹرانسفارم تینوں دے دیے اور کورسپونڈنگلی یہ ایگزامپل میں جو اوکے okay بٹن ہے اس کو آپ تینوں ٹرانسفارم پہ اپلائی ہوئے ہوئے دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ جو تینوں ہم نے لسٹ کیے یہ اس میں اس کی جو ڈیفالٹ کنٹینٹ پراپرٹی یہ آئی لسٹ امپلیمنٹ کرتا ہوگا اور اس میں وہ ایڈ ہو گئے اور وہ ان ٹرانسفارمس کو ٹریورس کر کے اس سے اس کا کورسپونڈنگ میٹرکس ڈیٹرمن کر لے گا تو اس طریقے سے ہم ملٹیپل ٹرانسفارمس کمبائن بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ ایفیشینٹ بھی رہتے ہیں کیونکہ ان کے کورسپونڈنگ ایک میٹرکس بن رہا ہوتا ہے اور وہ ایک سنگل گو میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے سارے ایلیمنٹس ٹرانسفارمس نہیں ہو سکتے یعنی دیر آر ایلیمنٹس جو ٹرانسفارم نہ ہو سکیں مثلا ایسے نان جی ڈی آئی اگر ایلیمنٹس جو پرانے طریقے سے یعنی اگر ہم اولڈر اے پی آئی یوز کریں اور ان سے کوئی ایلیمنٹ اپنے آپ کی اپنی رینڈرنگ کرے وہ رینڈرنگ لیٹ سے روٹیٹ نہیں ہوگی یا اسکیل نہیں ہوگی ٹرانسلیٹ تو ہو جائیں گی چیزیں ٹرانسلیٹ ایزی ہے لیکن اسکیو نہیں ہوگی فار ایگزامپل اگر ہم ایک ویب کنٹرول یوز کریں H T M L control use کریں تو اگر ہم اسے روٹیٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ روٹیٹ نہیں ہوگا اور باقی چیزیں روٹیٹ ہو جائیں گی فار ایگزامپل اس ایگزامپل میں اگر اسٹریٹ ہم نے اسے رکھا ہوا ہے دو بٹنس کے بیچ میں ایک ٹی ایم ایل کنٹرول کو اور پھر ہم نے اسے روٹیٹ کیا ہے تو جب ہم نے روٹیٹ کیے تو بٹنس روٹیٹ ہو گئے لیکن بیچ میں سے S T M L control straight ہی رہا ہے تو یہ ابھی تک ہم نے یہ سارے ٹرانسفارمس دیکھیں rotate transform scale transform skew transform translate transform اور جو سب سارے کے سارے کام کر سکتے ہیں میٹرکس ٹرانسفارم اور پھر ایک ٹرانسفارم گروپ جو ڈفرینٹ ٹرانسفارمس کمبائن کر سکتا ہے اوور آل ابھی تک ہم ایلیمنٹس کی یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس کی پلیسنگ کمپلیٹلی ڈسکس کر چکے ہیں in the space provided by the parent یعنی پیرنٹ نے ایک اسپیس دی اس کے اندر ہم نے مارجن کتنا چھوڑنا ہے اس اسپیس کو اسٹریچ کرنا ہے اس پہ رائٹ پہ لائن ہونا ہے لیفٹ پہ لائن ہونا ہے سینٹر میں لائن ہونا ہے اس کے اندر اگر اپنے آپ کو روٹیٹ کرنا ہے یا ڈفرینٹ ٹرانسفارم سے اپلائی کر کے شیپ چینج کرنی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ویٹ ہائٹ ڈسکس کر لی ویزیبلٹی ڈسکس کر لی ویزیبل ہو ہڈن ہو ہڈن ہو تو اسپیس آکوپائی کرے یا نہ کرے یہ سب چیزیں ڈٹرمن کر رہی ہیں ایک چائلڈ ایلیمنٹ ایک یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ کی پلیسنگ لیکن ابھی تک ہم پیرنٹ کے طور پہ ایک اسٹیک پینل یوز کرتے آ رہے ہیں اسٹیک پینل ابھی ہم دیکھیں گے بڑا سمپل سا پینل ہے تو پینلس کیا ہیں پینلس ڈفرینٹ ایلیمنٹس کی گروپنگ کے کنٹرولس ہیں جو ایلیمنٹس کو ڈفرینٹ آرڈرس میں گروپ کرتے ہیں اور ہمیں ان ایلیمنٹس کو ونڈو میں اس طریقے سے پکسل کوآڈینیٹس میں نہیں اسپیسیفائی کرنا پڑتا یعنی اولڈر یوزر انٹرفیس جیسے ہم بات کرتے آئے ہیں ایسے ہی بنتے تھے کہ اس پکسل پہ یہ چیز رکھ دو اس چیز کا سائز اتنے پکسلز ہو لیکن پینلز ایک کنسیپٹ ہے جو اس چیز کو تھوڑا ایبسٹریکٹ کر دیتا ہے یعنی مثلا ہم کوئی ڈائلاگ باکس بنا رہے ہیں اور اس میں ہمیں چار بٹنس رکھنے ہیں تو وہ چار بٹنس ہمیں پتہ ہے باٹم پہ چار بٹنس آنے چاہئیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی ایکس وائی کوآڈینیٹس فکس کر کے سیٹ کر دیں پہلے جو انٹرفیسز بناتے تھے تو ڈیزائن ٹولز یہی کرتے تھے کہ آپ ایک اوکے بٹن دبائیں اور اسے کسی اسپیسیفک کوآڈینیٹ پہ رکھیں اب ڈیزائن ٹولز یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پینل اٹھائیں جن کچھ پینلس کی ہم ابھی ایگزامپل دیکھیں گے ایک پینل اٹھائیں اور اس کے اندر بٹنس ڈالتے جائیں اور ایون ڈیزائن ٹول کے اندر اگر ہم بٹن کی جو کنٹیننگ ونڈو ہے اسے ریسائز کریں تو وہ اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوتے جائیں گے تو پینلز یہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ ان کے چلڈرن کو اسپیس کس طرح سے ملے اس میں کبھی ایک مسئلہ ایک ٹرم آتی ہے کنٹینٹ اوور فلو کی کنٹینٹ اوور فلو کا مطلب یہ کہ جو چائلڈ یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس ہیں اور جو پیرنٹ کنٹیننگ پینل ہے وہ ایگری نہیں کر پائے کہ اسپیس کی ڈویژن کیا ہو لیٹ سے چلڈرن یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ون انچ ایچ چاہیے اور ٹوٹل اسپیس اتنی ہے نہیں لیٹ سے چار چلڈرن ہیں they all want one inch تو یہ فور انچ چاہیے may be the parent panel is only two inch تو اب یہ کنٹینٹ اوور فلو ہے مے بی کچھ چائلڈ انٹرفیس ایلیمنٹس ایسے ہوں کہ انہیں ہاف انچ کے اندر جگہ دیں تو وہ اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر لیں مے بی کچھ ایسے ہوں جو نہ کر سکیں آئیڈیلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم ونڈو کو چھوٹا کریں تو وہ سارے ایلیمنٹس اس کے اندر فٹ آتے جائیں یعنی سارے بٹنس کوئز ہوتے جائیں سب چیزیں فٹ آتی جائیں اور ہم کسی پوائنٹ پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس سے چھوٹی ونڈو نہ ہو یا اس طرح کی بھی چیزیں سیٹ کر لیتے ہیں کہ منیمم سائز اتنا ہو لیکن ہم یوزر کو فلیکسیبلٹی دینا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ یوزر فرسٹریٹ ہو کہ ہماری ونڈو ایک فکس سائز کی ہے یا اسے بڑا یا چھوٹا کریں تو اس کا یوزر انٹرفیس عجیب سا ہو جاتا ہے اسے میکسیمائز کریں تو سارے ہمارا انٹرفیس ٹاپ لیفٹ پہ رہ جاتا ہے باقی جگہ خالی پڑی ہے ایسی اپلیکیشنس یوزر کو زیادہ اپیل کرتی ہیں جو اپنی اسپیس کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جائیں آؤٹ لک جو ہے وہ کافی اڈاپٹیو ہے اکارڈنگ ٹو اسپیس ایون اسے ورٹیکل لے آؤٹ ملے تو وہ ورٹیکلی اپنے آپ کو ری اورینٹ کر لیتا ہے تو یہ ایک یہ ایک پروگرامر کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اس کا انٹرفیس کس طریقے سے اڈاپٹ کر سکتا ہے اور ایک لائبریری کو جیسے یہاں پہ ڈبلو پی ایف کو یہ سپورٹ دینی چاہیے کہ پروگرامر کو ایسے جینرک ارینجمنٹس کو امپلیمنٹ کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرے تو اس کام کے لیے پینلز ہیں یعنی ڈبلیو پی ایف میں جو چیز یہ کام کرتی ہے جو چلڈرن ایلیمنٹ کو کی آرڈرنگ اسپیسیفائی کرتی ہے ہم اسے پینل کہتے ہیں اور پینل کافی ساری اٹیچ پراپرٹیز یوز کرتے ہیں ہم نے اٹیچ پراپرٹی ایگزامپل کے ساتھ پہلے ڈسکس کیا تھا اس ایگزامپل میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اٹیچ پراپرٹی اس لیے یوز کی تھی تاکہ وہ پروپیگیٹ کر سکے چلڈرن پہ اور ان ساروں پہ ٹیکسٹ کا ایک فونٹ اپلائی ہو سکے یہاں پہ ہم یہ کریں گے کہ ہم اٹیچ پراپرٹی یوز کریں گے اور basically different children element panel کو یہ بتائیں گے اٹیچ پراپرٹی سے کہ ان کی پینل میں پلیسمنٹ کیا ہو children element let's a button button میں ہاں، بٹن کو کچھ نہیں پتا ہوگا کہ وہ اٹیچ پراپرٹی کیا ہے یا اس اٹیچ پراپرٹی کی ویلیو بھی سیٹ ہو رہی ہے ہمیں یاد یاد ہونا چاہیے ڈپینڈنسی پراپرٹیز ایک سینٹرل لسٹ میں بس ایڈ ہوتی ہیں تو اس طریقے سے یہ پراپرٹی سینٹرل لسٹ میں ایڈ ہو جائے گی اسے ریڈ کون کرے گا کنٹیننگ پینل یہ دیکھے گا کہ میرے چائلڈ ایلیمنٹس کے کورسپونڈنگ کوئی اٹیچ پراپرٹی تو نہیں سیٹ اگر سیٹ ہے تو اسے یوز کرے گا یہ چیز ابھی ایگزامپل سے اور بھی کلیئر ہو جائے گی جب ہم اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے تو ہم ابھی جو ایگزامپلس دیکھیں گے ہمارے پاس اس میں جو بلٹ ان پینلس ہیں ہم ایک کینوس کو ڈسکس کریں گے ہم اسٹیک پینل کو ڈسکس کریں گے ہم ریپ پینل کو ڈسکس کریں گے ہم ڈاک پینل کو ڈسکس کریں گے اور ہم گریڈ کو ڈسکس کریں گے تو سب سے جو پریمیٹیو پینل ہے وہ کینوس ہے اور ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کینوس ایک اولڈ جو کلاسک اسٹائل ہے کلاسک اب یہاں پہ کلاسک سے صرف یہ مراد ہے کہ in contrast to this dynamic rearrangement جو کلاسک اسٹائل ہے اس اسٹائل میں ہمیں ایلیمنٹس کو پلیس کرنے دیتا ہے but still not truly device specific یعنی یہ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس میں ہم بات کرتے ہیں اسٹل تو ہم اگر لیٹ سے ٹین پکسلس کہہ رہے ہیں تو doesn't means ten actual pixels but آپ کو بتایا تھا میں نے device independent pixel one by ninety six of an inch ہے تو یہ ten by ninety six of an inch ہو جائے گا ٹین پکسلس تو ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس میں ہم بات کریں گے اور ہم اس کو ڈفرینٹ یعنی کسی بھی کارنر کے ریلیٹو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں نارملی جو اولڈ اسٹائل تھا وہ ہمیشہ ہم ٹاپ لیفٹ کے ریلیٹو بات کرتے تھے جبکہ اس میں ہم bottom right top right bottom left چاروں کارنرس کے ریلیٹو چیزوں کو پلیس کر سکتے ہیں تو اگر ہم ڈفرینٹ ایلیمنٹس چاروں کارنر سے ریلیٹو پلیس کرتے ہیں اس کے بعد ونڈو ریسائز ہو تو وہ چاروں ایلیمنٹ ونڈو کے ساتھ ساتھ موو کریں گے کینوس بہت سمپل ہے اس میں کوئی اٹیچ پراپرٹی یوز نہیں ہوتی یہ کینوس اور اسٹیک پینل دو سمپل پینلس ہیں جن میں اٹیچ پراپرٹیز یوز نہیں ہوتی باقی پینلس میں ہمیں اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کچھ چلڈرن ایلیمنٹ کے ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن یا آپشنلی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں تو اس کی ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم کینوس میں چیزیں پلیس کرتے ہیں کینوس میں یہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے کہ ہم نے کس ڈائریکشن کس کارنر کے ریلیٹو اسپیسیفائی کرنی ہے ڈسٹینس اس کی چار اٹیسٹ پراپرٹیز ہیں لیفٹ رائٹ ٹاپ اور باٹم جس میں ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ لیفٹ سے ہم لیفٹ اسپیسیفائی کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ لیفٹ سے اتنے ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس اندر ہم کسی چیز کو پلیس کرنا چاہتے ہیں یا ٹاپ سے اتنے ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس نیچے کچھ پلیس کرنا چاہتے ہیں اگر ہم لیفٹ رائٹ دونوں اسپیسیفائی کر دیں تو لیفٹ یوز ہوتا ہے ٹاپ رائٹ دونوں اسپیسیفائی کر دیں تو ٹاپ یوز ہوتا ہے لیکن اس دونوں کو اسپیسیفائی کرنے کی کوئی سینس نہیں ہے کیونکہ اس میں ایلیمنٹ دو سائڈ سے نہیں ڈاک ہو سکتے کہ اسٹریچ ہو جائیں گے اور دونوں سائڈ پہ وہ یوز ہوگا ایسے نہیں ہوگا ایک ہی چیز پرائیورٹی لے گی ادھر ٹاپ اور باٹم ادھر لیفٹ اور رائٹ دونوں اسپیسیفائی کرنے میں وہ ٹاپ اور لیفٹ کو چوز کر لے گا اگر آپ کچھ نہیں دیتے تو by default top left zero zero پہ جو بھی ایلیمنٹ آپ دیں گے وہ پلیس کرتا جائے گا جتنے بھی دیں گے وہ اس پوائنٹ پہ پلیس کر دے گا اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک کینوس بنایا ہے یعنی ونڈو کے اندر ہم نے اسٹیک پینل یوز کرتے آئے ہیں اس کی جگہ اب ہم ایک کینوس بنا رہے ہیں کینوس کے اندر ہم نے بٹنس پلیس کیے ہیں اور پہلا بٹن ہم نے ڈیفالٹ یوز کیا ہے تو اس کا by default left zero top zero پہ آپ ساتھ ونڈو میں دیکھیں کہ وہ ٹاپ لیفٹ پہ اپیئر ہو گیا دوسرا بٹن اس کا ہم نے لیفٹ اور رائٹ right ایٹین دیا یہ ٹاپ لیفٹ سے تھوڑا سا شفٹیڈ اپیئر ہو گیا پہلے بٹن کے اوپر تیسرا بٹن ہم نے رائٹ right باٹم اس کا دیا وہ رائٹ right باٹم سے اتنے ڈسٹینس پہ آ گیا پھر ہم نے ایک اور رائٹ ٹاپ پہ دیا وہ رائٹ ٹاپ کے ریلیٹو آ گیا لیفٹ باٹم پہ دیا وہ لیفٹ باٹم کے ریلیٹیو آ گیا تو جو بھی ہم اس کو یعنی کسی بھی کارنر کے ریلیٹیو پوزیشننگ کر سکتے ہیں یہ کوئی ایسا پینل نہیں ہے جو آپ شاید نارملی یوز کریں اور شاید نارملی یوز کرنا ریکمینڈ بھی نہیں کرنا چاہیے بٹ یہ سب سے بیسک پینل ہے اور باقی پینل اس میں یعنی مزید چیزیں ایڈ کرتے ہیں سیکنڈلی اس پینل کے ساتھ ہم نے پہلی بار اٹیچ پراپرٹیز ایک ڈفرینٹ طریقے سے یوز ہوتے دیکھی ہیں یہاں پہ ہم ایک بٹن پہ کینوس ڈاٹ ٹاپ سیٹ کر رہے ہیں یعنی ایک پراپرٹی ایک ڈیپینڈنسی پراپرٹی جو ڈیفائنڈ ہے کینوس کے اندر اور اسے ہم سیٹ کر رہے ہیں بٹن کے اندر تو ہوگا کیا کہ وہ کینوس ڈاٹ ٹاپ ہے تو کینوس ڈاٹ سیٹ ٹاپ یا canvas dot get top search کرے گا وہ کینوس میں ڈیفائنڈ ہوں گے اور کینوس میں اس کے اندر بیسیکلی وہ جہاں پہ ڈپینڈنسی پراپرٹیز سینٹرلی پڑی ہوتی ہیں ان ساروں میں جا کے بٹن کے انسٹنس کے ساتھ کینوس کی property canvas dot top store کر دے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا جب وہ کینوس لے آؤٹ کرنے جائے گا تو وہ سارے کنٹیننگ ایلیمنٹ کی کینوس ڈاٹ ٹاپ کیوری کرے گا تو وہ دیکھے گا یہ سارے بٹنس ہیں کیا اس کے اس بٹن کے اس انسٹنس کے اگینسٹ کوئی کینوس ڈاٹ ٹاپ یا کینوس ڈاٹ رائٹ یا کینوس ڈاٹ لیفٹ یا کینوس ڈاٹ باٹم نام کی پراپرٹی تو نہیں پڑی اگر پڑھی ہے تو اسے پتہ ہے اس ایلیمنٹ کو پلیس کیسے کرنا ہے تو یہ اٹیچ پراپرٹی کی وجہ سے پاسبل ہوا اگر یہ اٹیچ پراپرٹیز کو ہم کی سپورٹ نہ ہو تو اس پوائنٹ پہ بٹنس کے لیے یہ کنوے کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ کنٹیننگ پینل میں پلیس کیسے ہوں کیا ہر ٹائپ آف کنٹیننگ پینل کی پراپرٹیز بٹن میں ہوں وہ تو نہیں ہو سکتی یعنی پینلس تو میں ایک نیا پینل بنا سکتا ہوں کہ جس میں ایک ٹوٹلی totally نئے اسٹائل سے ارینجمنٹ ہو تو کیا بٹنس کو جا کے ماڈیفائی کیا جائے کہ وہ ان میں نئی پراپرٹیز ایڈ کی جائیں کہ وہ اس پینل کے متعلق کچھ بتا سکیں تو اٹیچ پراپرٹیز سپورٹ دیتی ہیں کہ ہم کینوس یا کنٹیننگ پینل کے اندر وہ پراپرٹیز ڈیفائن کر سکیں جن سے چائلڈ ایلیمنٹ اپنی پلیسمنٹ ڈیسائڈ کر سکیں ایک اور چیز جو ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے کہ ایک اوور لیپنگ ہو رہی ہے ایلیمنٹس کی اور اوور لیپنگ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے اسٹیک پینل میں بھی جب ہم رینڈر ٹرانسفارم یوز کرتے تھے یعنی رینڈر ٹرانسفارم سے پاسبل ہے کہ کوئی ایلیمنٹ ایک کے اوپر دوسرا ایلیمنٹ آ جائے اسٹیک پینل میں ادر وائز اسٹیک پینل ہر ایلیمنٹ کو سیپریٹ اسپیس دیتا ہے لیکن کینوس میں نارملی بھی ایلیمنٹ ایک دوسرے کے اوپر آ سکتے ہیں تو جب ایلیمنٹس اوور لیپ کرتے ہیں تو یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون سا ایلیمنٹ آن ٹاپ آنا ہے کون سا آن باٹم آنا ہے یعنی افیکٹولی کون سا پہلے رینڈر ہونا ہے اور کون سا بعد میں رینڈر ہونا ہے جو آن ٹاپ آ جائے گا اس آرڈر کو کہتے ہیں اس کا زی آرڈر یعنی ایک تو آپ کی ایکس ڈائمینشن ہے ایک آپ کی وائی ڈائمینشن ہے اور پھر اوور لیپنگ والی ڈائمینشن کو زی ڈائمینشن کہتے ہیں اس لیے اس چیز کو زی آرڈر کہتے ہیں کہ زی آرڈر اس کا کیا ہے جس آرڈر میں ایلیمنٹس اپیئر ہوں گے یعنی اپیئر تو سارے اکٹھے ہوں گے بٹ اوور لیپ کر رہے ہیں تو کون سا ایلیمنٹ کون کن ایلیمنٹس کے اوپر آئے گا بائی ڈیفالٹ جس آرڈر میں آپ زیمل میں چیزیں لکھتے ہیں یا پروسیجر کوڈ ہے تو جس آرڈر میں ایڈ کرتے ہیں وہ اس کا زی آرڈر بن جاتا ہے لیکن آپ اس زی آرڈر کو چینج بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ زی انڈیکس کی پراپرٹی سے کر سکتے ہیں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک بٹن بنایا اور اس کی explicitly canvas dot Z index one set کر دیا تو اس طریقے سے جو اب ہم نے بتا دیا اس کینوس کے اندر اس کا زی انڈیکس کیا ہونا چاہیے یہ کس آرڈر میں اپیئر ہونا چاہیے یہ کسی بھی ایلیمنٹ جس کا زی انڈیکس اس سے کم ہے اس کے اوپر آئے گا اور باقی سارے ایلیمنٹس جن کا زی انڈیکس اسپیسیفائڈ نہیں ہے وہ سارے زی انڈیکس زیرو ہیں تو اگر ہم نے کسی ایک کا زی انڈیکس ون دے دیے تو وہ جس سے بھی اوور لیپ کرے گا اس کے اوپر آئے گا کینوس یوز کرتے ہوئے اگر ہم ایلیمنٹس میں مارجن دیں لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹوینٹی ٹوینٹی پکسلس کا مارجن دے دیتے ہیں ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس کا اور پھر ہم اسے ٹاپ لیفٹ سے زیرو زیرو پہ پلیس کرتے ہیں تو کیا ہوگا ایکچولی اس کا وہ زیرو زیرو پہ ہمیں ایلیمنٹ نظر آ رہا ہوگا ٹوینٹی ٹوینٹی پہ کیونکہ مارجن اس کے گرد پھر بھی چھوڑا جائے گا لیکن جو ہاریزونٹل الائنمنٹ الائنمنٹ اور ورٹیکل ہے جو اس میں لیفٹ سینٹر رائٹ اور اسٹریچنگ تھی اور وہ کب اپلیکیبل تھی جب پیرنٹ زیادہ اسپیس دے چائلڈ سے وہ کینوس میں اپلیکیبل نہیں کینوس میں کوئی element left right centre line نہیں ہوگا اسٹریچ نہیں کرے گا کیوں کیونکہ کینوس اسے فکس اسپیس دے رہا ہے اس پوائنٹ پہ یہ تمہارا سائز ہے یہ فکس اسپیس ہے یہاں پہ رینڈر ہونا ہے تو کینوس کے اندر یہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل لائنمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے لے آؤٹ ٹرانسفارم اور رینڈر ٹرانسفارم میں اسٹل فرق ہے کیسے فرق ہے کہ رینڈر لے آؤٹ اس کا جو ڈسائڈ ہونے کے بعد ٹرانسفارم ہو یا پہلے ٹرانسفارم ہو اگر پہلے ٹرانسفارم ہوگی نیا اس کا نیا سائز ڈیسائیڈ ہوگا تو وہ نئے سائز کا ٹاپ لیفٹ ٹاپ لیفٹ سے الائن ہوگا لیٹ سے اگر ہم نے ٹاپ لیفٹ سے الائنمنٹ کہی ہے اگر رینڈر ٹرانسفارم ہے تو وہ ڈیسائیڈ ہونے کے بعد وہ ٹرانسفارم کرے گا جس کیس میں وہ اس کی جگہ سے اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی جا سکتا ہے کہیں بھی شفٹ کر سکتا ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے اسٹیک پینل جو ابھی تک ہم کئی بار یوز کرتے آ رہے ہیں اور یہ بہت پاپولر ہے اور پاپولر کیوں ہے کیونکہ یہ بہت سمپل ہے اور سمپل ہے یوزفل ہے اور اس کو جس طرح ہم نے ایگزامپلس دیکھی ہیں اس میں کوئی اٹیچ پراپرٹی بھی نہیں کچھ سیٹ نہیں کرنا پڑتا اٹس سمپل ایلیمنٹ اسٹیک ہو جاتے ہیں اس کی اپنی پراپرٹیز ہیں جن کے تھرو ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ elements top to bottom stack ہوں یا لیفٹ ٹو رائٹ اسٹیک ہوں لیکن بیسیکلی اس میں ایلیمنٹس کچھ بتا نہیں سکتے کہ ان کی رینڈرنگ کچھ ڈفرینٹ کی جائے ایلیمنٹس نے سمپلی اسٹیک ہونا ہے تو یہ جو ہم بتاتے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہو یہ اس کی اورینٹیشن پراپرٹی سے بتاتے ہیں اورینٹیشن پراپرٹی میں ہم اسپیسیفائی کر دیتے ہیں ہاریزینٹل یا ورٹیکل اور اس کی by default is vertically vertical alignment میں ایلیمنٹ ایک دوسرے کے اوپر اسٹیک کر دیتا ہے لیکن ہم اسے اس پراپرٹی کو سیٹ کر کے اسے ہاریزونٹل بھی کر سکتے ہیں ہاریزونٹل کے اندر یہ لیفٹ ٹو رائٹ اسٹیک کرے یا رائٹ ٹو لیفٹ اسٹیک کرے یہ ہماری فلو ڈائریکشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو انگلش کے کیس میں لیفٹ ٹو رائٹ ہوگی یہاں پہ یہ دو اسٹیک پینلز ہیں جو ایک میں ٹاپ ٹو باٹم اسٹیک ہوئے ہوئے ہیں ایک میں لیفٹ ٹو رائٹ اسٹیک ہوئے ہوئے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہم نے اس کی ٹاپ ٹو باٹم ارینجمنٹ اور لیفٹ ٹو رائٹ ارینجمنٹ دیکھی اس کے بعد اس میں اگر ہم ایلیمنٹس اپنا اپنا مارجن اسپیسیفائی کریں یہ بیسیکلی ہم ایک پینل ڈسکس کرتے ہیں اور پھر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو چائلڈ ایلیمنٹ کی ہم نے پراپرٹیز ڈسکس کی تھی کہ وہ اپنی ارینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں وہ اس پینل کو کیسے افیکٹ کرتی ہیں تو اگر ہم اس میں مارجن سیٹ کریں کسی ایلیمنٹ کا تو اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ وہ پینل ٹوٹل پینل میں لیفٹ رائٹ پہ کتنا مارجن چھوٹ رہا ہے اور انٹر ایلیمنٹس کتنی ٹاپ ڈاؤن ٹاپ اور باٹم پہ اسپیس چھوٹ رہی ہے تو مارجن افیکٹ کرتے ہم الائنمنٹ اگر دیتے ہیں لیٹ سے کہ یہ ٹاپ ٹو باٹم ایک پینل ہے یعنی ورٹیکل الائنمنٹ ہے جو ڈیفالٹ ہوتی ہے اور اس میں ہم اگر ورٹیکل الائنمنٹ دیتے ہیں تو وہ میننگ لیس ہے کیونکہ ورٹیکلی پینل چلڈرن کو صرف اتنی اسپیس دے گا جتنی انہیں چاہیے ہاریزونٹلی یہ ہو سکتا ہے کوئی ایلیمنٹس بڑے ہوں کچھ چھوٹے ہوں کچھ کے پاس اسٹریچنگ اسپیس آ جائے ان کی الائنمنٹ اس کے بیچ میں ہو سکے اس کی ہم نے اگزامپل بھی دیکھی تھی جب ہارزونٹل الائنمنٹ ڈسکس کرتے ہوئے اسی طرح اگر آپ کے اسٹیک پینل کی الائنمنٹ ہاریزونٹل یعنی اس کی اورینٹیشن ہاریزونٹل ہے تو اس کیس میں آپ کی جو ہاریزونٹل الائنمنٹ ہے وہ میننگ لیس ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی ہاریزونٹلی آپ کو فکس پیس مل رہی ہے لیکن ورٹیکل الائنمنٹ اسٹل پاسبل ہے اسی طرح اگر آپ اس کیس میں روٹیشن اور اسٹریچنگ کو کمبائن کریں ایک آپ کی اسٹریچ الائنمنٹ تھی آپ اسٹریچ کو کمبائن کریں ود لیٹ سے روٹیشن تو اس میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایلیمنٹ کو روٹیٹ کر رہے ہیں اور آپ اسے نائنٹی ڈگری روٹیٹ کر دیں گے تو اسٹریچنگ افیکٹو ہوگی لیکن اگر آپ اسے ایٹی ڈگری روٹیٹ کریں گے تو اسٹریچنگ نہیں افیکٹو ہوگی ایک ایگزامپل سے یہ کلیئر ہوگا اس ایگزامپل میں یہ ایلیمنٹ ایٹی ڈگری پہ روٹیٹ ہو رہا ہے اور ہم نے اس کی اسٹریچ پراپرٹی بھی سیٹ کی ہوئی ہے لیکن یہ اسٹریچ نہیں ہو رہا کیونکہ ایکچولی یہ اسٹریچ ہوگا تو یہ باقی ایلیمنٹس کا سائز وائی ڈائریکشن میں انکریز ہوگا تو وائی ڈائریکشن میں اسٹریچنگ کا تو پرپز ہوتا ہے کہ وہ اویلیبل اسپیس کو یوز کرے تو اگر کوئی چیز اینگل پہ ہے تو وہ اویلیبل اسپیس میں ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی لیکن اگر وہ نائنٹی ڈگری میں آئے گا تو وہ اب اویلیبل اسپیس میں اسٹریچ کر سکتی ہے تو اسٹیک پینل کے ساتھ ایک ورچولازنگ اسٹیک پینل بھی ہے جو کہ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے کہ پتا ہو یہ ایگزٹ کرتا ہے وچ از یوزفل جب ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہو بہت زیادہ چائلڈ ایلیمنٹس ہوں مے بی تھاؤزینڈس اور ٹین تھاؤزینڈ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہے ہیں صرف وہ لوڈ ہوں اور باقی میمری ایفیشینٹلی اسپیس یعنی میمری میں وہ لوڈ ہی نہ ہوں اور یہ کیس تب کب ہوگا یہ زیادہ ہوگا جب ہم ڈیٹا بائنڈنگ کر رہے ہوں گے ہم کسی ایکسٹرنل ڈیٹا سورس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوں گے مثلاً لسٹ باکس میں اگر ہم کریں تو وہ ورچولازنگ اسٹیک پینل یوز کرتا ہے جس میں ہم اسے اسپیسیفائی کر دیتے ہیں بہت سارا ڈیٹا لیکن اسے کہتے ہیں اس وقت اسکرین پہ یہ شو کرنا ہے تو جو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے وہ ایکچولی لوڈ ہوگا وہ ایکچولی پروسیس ہوگا اور باقی ڈیٹا کا اسے پتہ ہے وہ ایکچولی لوڈ نہیں ہوگا یہ اور جو اس کے علاوہ ورچوئلائزنگ پینلس ہیں جو کمپلیٹ ڈیٹا میموری میں نہیں لے کے آتے وہ ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹا بائنڈنگ کے ساتھ تو ابھی ہم نے اسٹیک پینل ڈسکس کی ہے اور اسٹیک پینل کی ہی ذرا ایڈوانس فارم ہے ایک ریپ پینل ریپ پینل میں فرق یہ کہ جب اس کے پاس ایک ڈائریکشن میں اسپیس ختم ہوتی ہے تو وہ نیکسٹ لائن میں آ جاتا ہے لیٹ سے اس کی اگر ہاریزونٹل لائنمنٹ ہے اور ہاریزونٹل لائنمنٹ میں اسٹیک پینل تو یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی اسپیس اس کے چلڈرن کی اسپیس اتنی ہے یہ اس سے کم ہو ہی نہیں سکتی لیکن ریپ پینل یہ کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس ورٹیکلی اسپیس اویلیبل ہے تو وہ ونڈو کے یا پینل کے چھوٹا ہونے پہ کنٹینٹ نیکسٹ لائن میں لے آئے گا اسی طرح سے اگر اسٹیک پینل ورٹیکل ہے تو وہ ورٹیکل اپنی ہائٹ بتا دیتا ہے کہ اس سے چھوٹی نہیں ہو سکتی لیکن ریپ پینل کے پاس اگر ہارزونٹلی اسپیس اویلیبل ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ورٹیکلی ریسائز ہونا ہے تو ایلیمنٹس نیکسٹ لائن میں آ جائیں گے اس کے ونڈو ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں یہ جو چار ونڈوز ٹاپ کی اور چار ونڈوز باٹم کی ہیں یہ دو ایگزامپل ہیں ٹاپ کی چار ایک ایگزامپل ہے باٹم کی چار دوسری ایگزامپل ہے اور یہاں پہ ہم کر کے رہے ہیں ہم ونڈو کو ریسائز کر رہے ہیں اور ونڈو ریسائز کرنے سے اس کے ایلیمنٹس کی پلیسنگ چینج ہو رہی ہے یعنی جو one two three four five six ایک لائن میں تھے ہاریزونٹل لائن میں ہم جیسے جیسے چھوٹا کرتے جا رہے ہیں ایلیمنٹس کم کالمس منیمم کالمس میں آتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ونڈو اتنی چھوٹی ہو جائے کہ سارے ایلیمنٹس ورٹیکلی آ جائیں جبکہ اگر ہم ورٹیکل ڈائریکشن یوز کریں گے اورینٹیشن کو ورٹیکل سیٹ کریں گے تو پھر ادر وے راؤنڈ ہوگا کہ اگر اسپیس اویلیبل ہے تو چیزیں ورٹیکلی ہیں لیکن اگر ہم ونڈو کو چھوٹا کرتے جائیں تو وہ ہاریزونٹلی آ جائیں گی یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ریپ پینل اسٹیک پینل کی تھوڑی سی ایڈوانس فارم ہے اس کا بیہیویئر تھوڑا سا انٹرنیٹ ایکسپلور سے ملتا ہے کہ جہاں پہ بہت سارے آئکنس ہوں اور ہم ونڈو کو ریسائز کرتے ہیں تو آئکنس اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اس کی ڈیفالٹ الائنمنٹ ہاریزونٹل ہے تو ہاریزونٹلی پلیس ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ونڈو چھوٹی ہوتی جائے تو وہ نیکسٹ سے نیکسٹ رو لیتے جاتے ہیں تو ریپ پینل اور اسٹیک پینل دونوں اس لحاظ سے سمپل ہیں کہ ان کی کوئی اٹیچ پراپرٹی نہیں یعنی ان کے چلڈرن یہ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ کس جگہ پہ اسکرین پہ پلیس ہوں کینوس میں پھر کچھ اٹیچ پراپرٹیز تھیں جہاں پہ U I U I children وہ یہ بتاتے تھے کہ میں نے کس کارنر سے ریلیٹو کس پکسل کوآڈینیٹ پہ آنا ہے اور اسی وجہ سے وہ ایک بری آپشن ہے یوز کرنے کے لیے کیونکہ اس میں فکسڈ کوآڈینیٹس آ رہے ہیں اسٹیک پینل اس کے اس کے کنٹراسٹ میں بہت یوزفل ہے کیونکہ اس اس نے ہر اسکرین سائز کے لیے ری ایڈجسٹ ہو جانا ہے یعنی اگر کنٹیننگ ایلیمنٹس بھی اپنے آپ کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر سکیں تو یہ panel at least screen size کے حساب سے ایلیمنٹس ہمیشہ اسٹیک ہی ہوں گے یہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ کسی جگہ پہ یہ ڈفرینٹ سائزز میں کلوزر آ رہے ہوں فردر آ رہے ہوں اس میں ہم نے بغیر کوآڈینیٹس کے ان ایلیمنٹس کا ایک ریلیٹیو ڈسٹینس ایک ان کو اسپیسیفائی کر دیا کہ یہ ایلیمنٹس آرڈر میں آنے ہیں ہمارے پاس ٹیک پینل اور ریپ پینل کے آگے مور کمپلیکیٹیڈ ڈاک پینل اور گریڈ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور آپشنس بھی ہیں جو ہم لیٹر ڈسکس کریں گے اور یہ جو ڈاک پینل اور گریڈ ہیں یہ ہمیں کافی آربیٹری اسکرین پہ ارینجمنٹ کرنے دیں گے وداؤٹ ایکسپلسٹ کوڈینیٹس اور یہ ایک بہت پاورفل فیچر ہے لے آؤٹ اس طرح کسٹمائز لے آؤٹ جو یا adaptive user interface for different window sizes اور فار ڈفرینٹ ریزولوشنس جو ڈبلو پی ایف کا ایک کی فیچر ہے نیکسٹ لیکچر میں اس ڈسکشن کو اور ڈاک پینلس اور گریڈ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ